مویشیوں کے کل آٹھ جوڑے اللہ نے پیدا کیے ہیں دو صنفیں نر اور مادہ بھیڑوں کی نسل سے اور دو بکروں کی نسل سے ذرا ان سے پوچھو کہ کیا دونوں نروں کو اللہ نے حرام کیا ہے یا دونوں مادہ کو یا ہر اس بچے کو جو دونوں نسلوں کی مادہ کے پیٹ میں موجود ہو اگر تم سچے ہو تو کسی علمی بنیاد پر مجھے جواب دو